صرف عافیت کی دعا مانگوں عن عائشة قالت لو عرفت أي ليلة ليلة القدر ما سألت الله فيها إلا العافية حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اگر میں جان لوں کہ کون سی رات لیلت القدر ہے تو میں اس میں اللہ تعالی سے صرف عافیت ہی کا سوال کروں